محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ جی، سالانہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے ہر سال منعقد ہوتی ہے ملک کے نام اور علماء خطی اس میں بیان فرماتے ہیں اور اس کے پر آ جا کر جو اس سٹے کی زینت اور برکت ہے ہمارے حضرت حضرت مولانا خواجہ خان مثال رحمہ اللہ تعالی وہ دنیا سے سفر فرما گئے ظاہر ہے کہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے سفر فرماتے ہیں ان کے مقام کا پھر ہمیں نظر نہیں آتا کوئی لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ کام مسئلہ ختم نبوت کا یہ شخصیات سے وابستہ اور محتاج نہیں کہ شخصیات کے جانے سے یہ کام رک جائے یہ کوئی خیال نہ کرے کہ حضرت کے تشریف لے جانے سے مسئلہ ختم نبوت کا کام رک جائے گا گھٹ جائے گا انہی کی برکت انہی کی دعا سے یہ کام انشاءاللہ بڑھے گا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس نسب العین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا ٹھیک ہے آج ان کی مثالیں نہیں ملتی لیکن ان کی محنتوں ان کی دعاؤں اور ان کی توجہات کا اثر ہے کہ اللہ نے ان سے سفر کرنے کے بعد ان کی محنت کا ہمیں سب سے بڑا نتیجہ دکھایا ہے آپ شاید میری بات کو نہیں سمجھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے ہمارا نومبری کا زمانہ تھا اور جب یہ حضرات دنیا سے سفر کر گئے تو دل پر یہ ہوتا تھا کہ اب مرزیوں کی اقلیت والا مسئلہ تو شاید دوبارہ دنیا میں اٹھے گا ہی لیکن آپ نے دیکھا کہ ان وہ تشریف لے گئے جنہوں نے پوری دنیا کے اس مسئلے پر بیدار کیا تھا اللہ تعالی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا کہ نہیں وہ دنیا سے گئے تو مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کو خدا نے کھڑے کر دیا مولانا مفتی محمود صاحب رحم اللہ کو کھڑا کر اسی طرح اور اکاب علماء محدثین مفسرین اٹھے تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسمبلی میں مسئلہ پہنچا اور وہاں چند علماء موجود تھے ان کی محنت وہاں کی محنت ان کی تھی باہر علماء کی تحریک تھی عوام ساتھ تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسئلہ جس کے لیے محنت کرتے کرتے ہمارے کابل چلے گئے تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ نہ کیا جائے کہ ان کی کوششیں رائے گاہ گئیں یہ فضا انہوں نے پیدا ذہن انہوں نے پیدا کیا تو اس لیے ہی کریں کہ اکابر کا نام آتا ہے ان کی وہ کوششیں ان کی سرگرمیاں ان کی برکات سامنے آتی ہیں تو ایک دل پر اثر ضرور ہوتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت آخر دل اثر قبول کرتا ہے میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو کتاب تھی وہ انجیل تھی اور ساری انسانیت کے آنے سے پہلے پہلے انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رسول پیغمبر ان سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پر مسئلہ اس وقت ختم نبوت کے واضح فرما دیا جب انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی علماء کرام بیان فرماتے ہوں گے حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث بیان ہے آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میری بھول معاف فرما دے جب جنت سے زمین پر اتارے گئے اور میں تیرے دربار میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ان کے واسطے سے میری بھول معاف فرما اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے پوچھا کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا نہیں ابھی آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارے پیارے ہیں عظمت والے ہیں کہ آپ نے ان کو وسیلہ پیش کیا ہے تو انہوں نے اللہ کی کیا کہ باری تعالیٰ جب تو نے میرا جسم بنایا وجود بنایا اس میں پھر روح پھونکی میری پہلی آنکھ کھلی تو میری آنکھ نظر تیرے عرش پر پڑی اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے وہ تیرے نزدیک سارے مخلوق سے زیادہ پیاری اور عظمت والی ہے اس لیے میں نے ان کو وسیلہ پیش کیا تو اس طرح سمجھو تو حضور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آپ نے ان کا وسیلہ پیش کر دیا تو ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں اور یہ کہ اگر ہم ان کو پیدا نہ کرتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتے اور وہ تیری اولاد میں آخری پیغمبر ہیں ان کی امت جو ہے وہ تیری اولاد میں آخری امت ہوگی تو اس طرح سمجھیے کہ پہلے پیغمبر پر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح فرما دیا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقاصد نبوت میں یہ رکھا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے وہ اعلان کریں کہ اب میرے بعد ایک ہی پیغم رسول ہوگا اور وہ احمد ہوگا بعد ہوں احمد تو آخری پیغمبر جو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان کے مقاصد نبوت میں یہ بات شامل کی تو مسئلہ یہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالی نے ساری کائنات پر واضح فرمایا اور اللہ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا اپنی پیغمبروں سے اعلان کرایا یہاں تک کہ اللہ نے جانوروں کی زبان سے بھی ختم نبوت کا اعلان کروایا وقت میں زیادہ نہیں عرض کر سکتا تو اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ پوری کائنات اس کو سمجھتی ہے اب رہی یہ بات ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ مرزا صاحب کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا جب سوچتے ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ دہل فلاح اللہ و میں یو علی فلاح اور میرا صاحب کیا عرض کریں ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کی کتابیں خود ان کی اعلان نبوت کو جھٹلاتی اور ایک صحیح عقل اور سمجھ کا آدمی اگر ان کی کتابوں کو پڑھ لے تو وہ یقیناً ان کی کتاب کی تضادات اور ان کے الٹی پلٹی باتیں یہ پڑھ کر وہ سمجھ لے گا کہ ایسا آدمی جو ہے نبوت کا تو مقام جو ہے وہ بہت بڑا ہے وہ عقل مند اور شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا مرزائیوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے آپ کو وابستہ کی ہو کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دامن چھوڑ کر ایسی شخص کا پکڑ پکڑوں اور اس کی اپنی کتابوں کو دیکھا جائے میں عرض کروں موقع علماء بہت بیٹھے ہیں اور اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا میں نے تو صر حکم ملا اجدام و صاحب کا کہ تجھے کچھ ضرور کہنا بیٹھ بیٹھا مجبور کر دیا ورنہ میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا تو عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ کام جو چھوڑ گئے ہیں وہ ان کی امانت ہے اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم پوری سرگرمی سے کام کریں آپ نے پڑھا ہوگا اس سالوں میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا اعلان کہ مہینے میں خطیب حضرات ایک جمعہ جو ہے وقف کریں اس مسئلے کے لیے یہ مسئلہ اتنا وسیع ہے کتنے عنوانات سے بیان ہو سکتا ہے خطابت ذرا مطالعہ کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور حضرت کے اس اعلان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت کے ارشاد پر عمل کر سکیں اور مسئلہ ختم نبوت کے جو ہمارے کے بارے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں ہم ان کو پورا کر سکیں